ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہمیں کشمیر جانا چاہیے سب نے کہا جانا چاہیے قرا کس کے نام نکلے گا سب سے پہلے جس شخص کے نام قرا نکلا وہ بھی سجاد شہید رحمت اللہ نے تھا ہمارا پہلا قافلہ جو وہاں داخل ہوا وہ سجاد کی قیادت میں تھا جب وہاں تنظیم کا آغاز ہوا اہل حق منظم ہونے لگے پہلا امیر اگر کوئی بنا تو وہ سجاد شہید تھا پھر اہل حق کی تنظیمیں کٹھی ہوئی ان کا بھی اگر کوئی امیر بنا وہ سجاد شہید تھا کھندرو کیمپ میں جس نے دشمنوں کا ناطقہ بند کیا وہ سجاد شہید تھا ساری مجاہد تنظیموں نے مل کے کشمیر کے ایک جنگل میں جس شخص کو تمغہ دیا سالار حریت کا لقب دیا وہ سجاد شہید تھا جس شخص کو بشارات ہوئی وہ سجاد شہید تھا جس شخص نے جہاد کی کرامات دیکھی وہ سجاد شہید تھا جس شخص کی خاطر ماں نے بچے ذبح کرا دیے وہ سجاد شہید تھا